ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا حجرات چل رہی ہے اور پیچھے سے یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر دو فریقوں میں کبھی لڑائی ہو جائے تو صلح مصالحت کی راہ اپنانی چاہیے اس کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو عموماً آپس میں نفرت پھیلنے کا سبب بنتی ہیں چنانچہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائے کیونکہ مذاق اڑانے سے بھی دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہ فرمایا گیا تھا کہ کوئی کسی کا عیب نہ تلاش کرے اور عیب اور بہتان نہ لگائے اس سے بھی نفرتیں پھیلتی ہیں اور یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کوئی کسی کا ایسا لقب نہ متعین کرے جس سے وہ چڑکا ہو اس کو غصہ آتا ہو ایسے الفاظ میں کسی کو نہ بلائے اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تین احکامات اور دیے جا رہے ہیں اور یہ تینوں بہت اہمیت رکھتے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والوں بدگمانی سے بچا کرو اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ رہو بلکہ ان کی بات کو اچھے محمل پر رکھنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں آدمی کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں اگر غور کیا جائے گا تو دو آدمیوں میں جب افتراق اور لڑائی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کی بنیاد زیادہ تر بدگمانیاں بنتی ہیں خواہ دل میں ایک بات بٹھا لی جاتی ہے اگر وہ کسی سے اپنی ذاتی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ہمارے خلاف مشورے کر رہا ہے اور وہ صحیح بات بھی اگر کہتا ہے تو آدمی اس کو غلط معنی پہ محمول کرتا ہے اسی کا نام ہے بدگوانی اگر یہ چیز آدمی کے دل سے ختم ہو جائے تو کتنی لڑائیاں آگے بڑھنے سے پہلے ہی اتفاق اور اتحاد میں تبدیل ہو جائیں اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والظن فإن الظن الحديث بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے خام خواہ دل میں ایک بات بٹھا لی جاتی ہے اور پھر وہ نفرت پنپتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور کبھی لاوا بن کر کے پھوٹ جاتی ہے اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری کسی سے ناگواری کی بات ہو جائے تو تین دن سے زیادہ اس سے بات چیت بند مت کرو تین دن تک کی تو چھوٹ دی گئی کیونکہ غصے کا اثر تین دن تک رہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے بعد پھر قصدن بات چیت بند کرنا یہ گناہ کا میٹر شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب بات چیت بند ہوگی تو لازم ہے کہ بدگمانیاں بڑھیں گی اور اگر بات چیت جاری رہے آنا جانا جاری رہے ملنا جلنا جاری رہے کھانا پینا جاری رہے تو کبھی نہ کبھی جلدی اللہ تعالیٰ وہ جو دل میں کچھ غبار آ گیا ہے اس کو مٹا دیں گے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تین دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند کرنی ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں تو ایک حکم تو یہ ہے کہ بدگمان نہ رہو بدگمانی سے بچو اچھا گمان رکھو سب لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بھی حدیث میں فرمایا گیا اللہ سے اچھا گمان رکھو اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے امید رکھو کہ وہ ہمیں معاف فرما دیں وہ ہماری مغفرت فرما دے گا وہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا مایوس ہو کے مت بیٹھ جاؤ کہ بس اب تو میری پٹائی ہونی ہونی ایسا نہیں بلکہ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو فرمایا نبی اکرم علیہ سعد والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ انا عند ظن عبدی بھی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اچھا گمان رکھو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا جائے دل صاف رکھا جائے کینا کپٹ دل میں نہ ہو بغض و عداوت دل میں نہ ہو انتقام کی آگ دل میں نہ ہو اگر کسی سے ناگواری کی بات ہو بھی جائے درگزر کر دو معاف کر دو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے اور نبی اکرم علیہ والسلام نے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں دب جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی اور ذلت ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور عزت سے نوازتے ہیں تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ بدگمانی سے بچو اس سے لڑائیاں جہاں تک ہو سکیں گی ختم ہو جائیں گی دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ایک دوسرے کے عیب کے تلاش میں مت رہو ٹوہ میں مت رہو کون سی ایسی بات ملے کہ اچھالی جائے اور جناب اخبار میں چھاپی جائے اور لوگوں میں مشتہار کی جائے فلانے کو ذلیل کیا جائے اس کے پیچھے پڑ گئے بس پر میں ایسا ہرگز مت کرو جاسوسی مت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی اکرم علیہ والسلام نے خبر دی ہے کہ اگر تمہیں کسی مسلمان کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو جہاں تک ہو سکے اس کی پوشی فرما صدر پوشی کرو تو اللہ تعالی قیامت کے میدان میں تمہارے گناہوں کی پوشی فرمائے تم اپنے بھائی کی پوشی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پوشی فرمائے اور فرمایا کہ جو آدمی کسی کی آئے کسی کے عیب کی ٹوہ میں رہے گا اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل فرما دیں گے اس کے بھی چھپے عیبوں کو اجاگر فرما دیں گے جو کسی کو پتہ نہ ہوں گی باتیں اس کی کھل کر کے سامنے آ جائیں گی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس لیے یہ پیچھے لگ جانا اور ٹوہ میں رہنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور تیسری بات جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرے جس کو غیبت کہا جاتا ہے اور اس کی ایک بہت ہی ناگوار مثال پیش کی گئی فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ایسے ہی غیبت کرنا بھی پسند اسے نہیں ہونی چاہیے غیبت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی کھائے ظاہر ہے کہ یہ کسی کو گوارا نہ ہوگا اسی طرح غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے غیبت کس چیز کا نام ہے فرمایا ذکر کا آخا ہو بیما میں ایسا ذکر کرنا اپنے بھائی کا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے ناگوار ایسی بات اگرچہ حقیقت اس میں وہ چیز موجود ہے پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں پیغمبر علیہ السلام نے غیبت کی برائی بیان کی تو صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو پھر بھی بیان کرنا بنا ہے اور میں ہی تو وہ غیبت ہے اگر موجود ہی نہ ہو پھر تم عائب لگا رہے ہو تو تو وہ بہتان ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے پر میں نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف کا قواب فرما رہے تھے اور آپ نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو بہت عظمت والا ہے تیرا مقام بہت بلند ہے تیری شان بہت بلند ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ عظمت رکھتی ہے تجھ سے زیادہ حرمت رکھتی ہے ایک مومن کی عزت بیت اللہ شریف کی عزت سے زیادہ ہے اسی لیے فرمایا پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ برا کام ہے چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا برا کام ہے اتنی سخت آپ نے وعید اس کے بارے میں ارشاد فرمائی معراج کے سفر میں آپ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے ہیں مردار جانور کھا رہے ہیں مردار چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا ساتھی سے کہ یہ کون لوگ ہیں جواب ملا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے گویا لوگوں کا گوشت کھاتے تھے آج ان کو اس طریقے پر عذاب دیا جا رہا ہے ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلاط والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ ان تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اس طریقے پر اور شدید تکلیف میں مبتلا ہے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے لوگوں کی قیمتیں کیا کرتے تھے آج ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو آپ نے صاحب گرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو خبر دی اور فرمایا کہ ایسے بڑی باتوں پہ عذاب نہیں ہو رہا جسے تم بڑا سمجھتے ہو ایسی باتیں جو تمہاری نظر میں بہت ہلکی ہیں لیکن قبر میں عذاب کا سبب بن رہی ہیں ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتا تھا اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پہ لگوایا اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی حضور کی برکت سے لیکن پتہ تو چلا کہ قبر میں عذاب کا سبب کیا بنا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور چگلی کرنا یہ ایسا خطرناک گناہ ہے ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں حضرت معد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زنا کا صدور ہو گیا بعد میں بڑا احساس ہوا اور وہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے برائی ہو گئی ہے میں مجھے پاک صاف کر دیجیے شادی شدہ تھے وہ اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو جائے اور اسلامی حکومت میں اس کا جرم ثابت ہو جائے چار گواہوں کے ذریعے سے یا اقرار کے ذریعے سے تو اس آدمی کو میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے اتنا مارو کہ مر جائے جس کو رجم کہا جاتا ہے اتنی زبردست سزا دی گئی انہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سزا جاری ہوگی لیکن آخرت کا ڈر تھا آ گئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے تو پاک صاف کر دیجیے شروع میں تو حضرت نے اعراض فرمایا لیکن جب انہوں نے کئی مرتبہ اقرار کیا اور لوگوں سے بھی آپ نے پوچھ گچھ کر لی کہ یہ دماغی حالت سے بھی درست ہیں کہ نہیں تو آپ نے ان پر سزا جاری کرنے کا حکم دیا اب ظاہر ہے کہ آدمی ہے اسے جب پتھر مارا جائے گا تکلیف تو ہوگی اب جب لوگ مارنا انہوں نے شروع کیا اور پتھر لگنے لگے لہو لوہان جسم ہو گیا تو کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں تو مارنے والوں میں سے دو آدمیوں نے یوں کہا کہ لو آج اسے کتے کی طرح مارا جا رہا ہے اس نے خود ہی تو آ کے اقرار کیا تھا ایسا جملہ انہوں نے حقارت والا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا نبی اکرم علیہ السلام کو خبر مل گئی فلا فلاں فلاں کہا ہے اس وقت تو آپ خاموش رہے بعد میں ایک موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کوڑی پر سے گزر ہوا اور وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور پھول گیا تھا اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف کو ہو رہی تھی اور بدبو اٹھ رہی تھی آپ چلتے چلتے رک گئے صحابہ بھی حیرت میں کہ کیوں رکے آپ نے ان دونوں آدمیوں کا نام لے کے پکارا فلا فلا وہ حاضر ہو گئے وہ سمجھے کسی کام سے حضرت بلا رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ جو گدھا مرا پڑا ہے اسے کھاؤ اب یہ حیران ایک تو گدھا اور پھر مرا ہوا اور پھر بدبو اور پھولا ہوا کا نہیں کھانا پڑے گا کہ جی حضرت کیسے کھائیں جب بہت کہا تو فرمایا اس گدھے کو کھانا بہتر ہے اس جملے سے جو تم نے مائز کے بارے میں کہے تھے اور مائز رضی اللہ تعالی انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پہ اسے پھیلا دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے اور وہ تو جنت میں مزے اڑا رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہو تو یہ ہے غیبت جو آج ہم لوگوں کا ایسا مشغلہ ہے کہ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں اور اس برائی کا برا ہونا ذہن و دماغ سے نکل گیا روزے کی حالت میں بھی غیبتیں کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بعض روایات میں ہے کہ آپ سے آ کر عرض کیا گیا کہ دو عورتوں کو بہت روزہ لگ رہا ہے اور پیاس کی شدت میں بس مرنے کے قریب ہیں تو آپ نے فرمایا لو یہ پیالہ لے کے جاؤ ان سے کہو اس میں قے کریں لوگ لے کے گئے پیالہ اس میں کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلے اور مواد اور پیپ نکلا لوگ حیران کہ یہ کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبتیں کی ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ نے نکلوا کے دکھلایا ہے کہ لوگ یہ ہے غیبت کا انجام تو یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کوئی مجلس ہماری اس سے خالی نہیں میرے کی تیرے کی اس کے کی جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں اس کے بارے میں بھی بلا تحقیق غیبت سے آگے اور بہتان تراشیاں یہ ہمارا مشغلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں فروغ پاتی ہیں طرح طرح کے تنازعات اور طرح طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے لوگوں میں بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے صاف دل ہو کر کے دنیا میں زندگی گزاریں صاف دل ہو کر کے دنیا سے جائیں فرمایا نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا ایک دوسرے کی کاٹ مت کرو ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو ایک دوسرے سے حسد مت کرو آپس میں بھائی اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ یہ آپ کی تعلیم ہے اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس مبارک شب میں ان مبارک لمحات میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور اس بات کا پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو غیبت جیسی برائی سے ضرور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اگر کوئی ہمارے سامنے غیبت کسی کی کرے بھی تو نادواری کا اظہار کر دیں کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے اور اس کی بات پہ ہرگز یقین نہ کریں ہاں میں ہاں نہ ملائیں اس کی وجہ سے جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے اس سے بدگمانی اپنے دل کے اندر نہ بٹھائیں اس کے عائد کی تلاش میں نہ رہیں یہ اسلامی تعلیم ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو پرسکون زندگی ہمیں نصیب ہو اور عمل نہیں کریں گے تو جو حال ہے اس سے بھی زیادہ برا حال ہو جائے گا یہ ایسی آیت مبارکہ ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے الظن اے ایمان والو بچتے رہو بہت گمان کرنے سے ان اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہیں وسو تب اور دوسروں کے عیب مت ٹٹولو اور تم میں سے بعض باز کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرے تم کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ اپنے بھائی کا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے یقیناً اس سے تمہیں گھن آتی ہے تو ایسا کام کیوں کرتے ہو گویا غیبت بھی اسی قبیل سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ تواب یقیناً اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا بہت مہربان ہے اللہ سے ڈرو غلطی ہو گئی ہے اس کی معافی چاہ لو اور معافی چاہنے کی شکل یہ ہوگی کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معذرت کر لو اگر بسہولت یہ ہو سکے اور مزید فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس سے صاف کہہ دو کہ بھئی آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے میری زبان سے بری بات نکل گئی ہو آپ دل سے معاف کر دو اور اگر تفصیل کا موقع نہ ہو تو اجمالن کہہ دو کہ بھائی ساس نہ معاف کم سے کم اتنا تو کرو اور اگر اس کی صورت نہ ہو سکے مثلا جس کی غیبت کی وہ دنیا سے چلا گیا اب کیا کرو تو اب اپنے لیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالی سے اس کے لیے کچھ ایسا ثواب کیا کرو اس کے وارثین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اللہ تبارک و تعالی معاف بھی فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جو بندہ آ کے شکایت کرے گا کہ جی اس نے میری قیمت کی تھی تو وہ بھی ہوگا جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کی نیکیاں اسے سپلائی ہو جائیں گی اور ایسا بھی ہوگا <clears throat> کہ جسے غیبت کرنے کے بعد ندامت ہوئی ہو مثلا اور افسوس ہوا ہو کہ بھائی برا ہوا اور معافی چاہتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی طرف سے دے دلا کے خوش کر دیں کہ لے بھائی چلو اس کا آپ چھوڑ دیں اور اس کا معاملہ بھی صاف ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت ہی مہربان ہیں لیکن شرط ہے کہ بندے کے دل کی کیفیت صحیح اور درست ہونی چاہیے اگر ندامت نہیں ہوئی اسی پہ جمع رہا اکڑا رہا غیبت بھی کرے منہ زوری بھی کرے ایک صاحب نے ایک کی غیبت کی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے آپ نے کہنے لگے جب ہے تو کہا جائے گا جب ہے تو کہا جائے گا کہنے لگے میں نے کہا کہ اچھا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہے تو چپ ہو گئے تو آدمی غیبت بھی کرے اور منہ زوری بھی کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر تو نیکیاں ہی سپلائی ہوں گی پھر بچ نہیں پائے ہاں اگر گناہ ہو گیا پھر شرمندگی ہے ندامت ہے کہ جی برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے اسے دے دلا کے اور اس کا بوجھ ہلکا کر دے بہرحال اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے دنیا سے ہم اس حالت کے اندر جائیں کہ نہ ہمارے اوپر کسی کا مالی حق ہو نہ ہمارے اوپر معاشرتی حق کسی کا رہے اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ وہاں کی نعمتیں اور راحتیں ہمیں نصیب ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پرانی ہدایات پر عمل آسان فرمائے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين